عمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود اور القمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور روزے کی حالت میں جسم سے جسم ملا لیتے تھے لیکن آپ اپنی خواہش پر تم سب سے بڑھ کر اختیار رکھنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھہتر